حضرت خالد بن معدان رحمہ اللہ سے روایت ہے انہوں نے کہا حضرت جبیر بن نفیر رحمہ اللہ نے مجھ سے فرمایا چلو زو مخمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے چنانچہ خالد نے کہا میں ان یعنی جبیر کے ساتھ چل پڑا جبیر نے زو مخمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ بندی کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے ان قریب اہل روم تم مسلمانوں سے ایک پر امن صلح کریں گے تم اور وہ ایک مشترکہ دشمن کے خلاف جنگ کرو گے جس میں تم غالب آؤ گے تمہیں غنیمتیں ملیں گی اور تم سلامت رہو گے پھر تم یعنی مسلمان اور رومی عیسائی واپس لوٹو گے حتیٰ کہ ایک ٹیلوں والے مرغزار میں پڑاؤ ڈالو گے اچانک سلیب والوں میں سے ایک آدمی سلیب بلند کرے گا اور نعرہ لگاتے ہوئے کہے گا سلیب غالب آ گئی سلیب غالب آ گئی ایک مسلمان غصے ہوگا اور اٹھ کر سلیب توڑ دے گا اس وقت رومی اح شکنی کریں گے اور جنگ کے لیے جمع ہو جائیں گے عبد الرحمن بن ابراہیم دمشقی کے واسطے سے مروی روایت میں یہ اضافہ ہے وہ جنگ کے لیے جمع ہو جائیں گے تب وہ اسی جھنڈوں تلے حملے کے لیے متحد ہو کر آئیں گے ہر جھنڈے تلے بارہ ہزار سلیبی فوجی ہوں گے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار نواسی